ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے دعا فرمایا کرتے تھے انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر ومن شر فتنة الغناء ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسیح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد وانق قلبي من الخطايا كما انقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والماثم والمغرم اي الله میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے فتنے سے جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور قبر کے فتنے سے یعنی منکر نکیر کے سوال سے جس کا جواب نہ پڑے مالداری کے فتنے کے شر سے اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور مسیح دجال کے شر سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے برف اور اولوں کے پانی سے اور میرے دل کو گناہوں سے صاف کر دے جس طرح کہ تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کرتا ہے اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان پیدا کر دی ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کاہلی سے بڑھاپے سے گناہ سے اور تاوان و قرض کے بوجھ سے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچانوے یہ حدیث صحیح ہے